تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں ربما یبد الدین کفر الاقان و مسلمین کسی وقت وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خواہش کریں گے چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون انہیں چھوڑ دے کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور انہیں امید غافل کیے رکھے پس ان قریب وہ جان لیں گے وما اہلکنا من قریت اللہ ولہا کتاب معلوم اور جتنی بھی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں تو ان کے لیے ضرور کوئی معلوم مقرر شدہ وقت ہوتا ہے ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں وقالو یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے بے شک تو دیوانہ ہے لو ما تأتینا بالملائکتی ان کنت من الصادقین تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے ما ننزل الملائکت الا بالحق وما کانو ادم منظرین ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں اتارتے ہیں اور وہ اس وقت مہلت دیے جانے والے مہلت دیے گئے نہیں ہوتے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یقیناً ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وَلَقَدْ ارسل نام ان فِي کا الْأَوَّلِينَ اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے پہلے گروہوں میں رسولوں کو بھیجا وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون اور وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق کیا کرتے تھے كذلك نسلكه في قلوب المجرمين اس طرح اسی طرح ہم نے اس بات کو ڈال دیا مجرموں کے دلوں میں لا یؤمنون به وہ اس پر ایمان نہیں لاتے وقد خلط سنت الاولین اور یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فضلوا فیہ یعرجون اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں تو پھر وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون تو یقینا وہ کہیں گے کہ یقیناً ہماری آنکھیں نشہ دی گئی ہیں یا بانس دی گئی ہیں بلکہ ہم جادو زدہ لوگ ہیں جَعَلْنَا فِي بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّازِرِينَ اور یقیناً ہم نے آسمان میں بروج بنائے ہیں اور ان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے کئی برج آسمان میں بنائے وہ حفیظ نہ رجیم اور ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا ہے اللہ شہاب مبین مگر جو بات کو چوری کرتا ہے سنی ہوئی بات چرا لے تو اس کے پیچھے لگتا ہے ایک واضح روشن شعلہ والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل شيء موزون اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑے ہیں اور اس میں ہر مقدر چیز ہم نے اگائی ہے یا نپی تلی جچی تلی چیز اس میں اگائی ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معیشت رکھی ہے اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اور ہر چیز کے ہی ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہم ان کو نہیں اتارتے مگر معلوم مقدار میں وہ ارسل فنزل نا من اما ان فسط نا و ما ان تم لہو اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا تلقی کرنے والی یا بادلوں کو اٹھانے والی تلقی کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا یہ تلقی بادلوں کی بھی ہوتی ہے اور پھلوں پھولوں کی بھی ہوتی ہے کہ نر بور اس کو مادہ تک پہنچانا یہ ہواؤں کے ذریعے بھی ہوتا ہے کئی درختوں کا خود کرنا پڑتا ہے اس طرح کھجور کا درخت ہے اس پہ یہ کام خود کرنا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں تعبیر تعبیر نخل باقی کئی پھلوں کا قدرتی طور پر خود ہی ہو جاتا ہے وہ ارسل اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا ہے تلقیح کرنے والی بادلوں کو اٹھانے والی من ماں تو ہم نے آسمان سے پانی نادل کیا نا تو وہ پانی ہم نے تم کو پلایا واما تم لہو بھی اور تم اس کو جمع کرنے والے اکٹھا کرنے والے نہ تھے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور یقینا ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور یقینا ہم نے تم میں سے ان لوگوں کو جان لیا ہے جو بہت آگے جانے والے ہیں اور ان کو بھی جان رکھا ہے جو پیچھے آنے والے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً تیرا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا یقیناً وہ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا خشک مٹی سے من ہما مسنون سیاہ کیچڑ سے جو بہت پرانا تھا ہما سیاہ کیچڑ مسنون بہت پرانا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے من نار سموم خالص آگ سے جس میں دھواں شامل نہ ہو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَّسْنُونَ اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں بشر بنانے والا ہوں خشک سیاہ کیچڑ والی بہت پرانی مٹی سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو جب میں اس کو بنا لوں برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو گر جاؤ اس کے لیے سجدہ کرنے والے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون تو سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا انکار کیا ان یکون مع الساجدین کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے قال کہا یا ابلیس مالک الا تكون مع الساجدین کہا اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے کالا کہا لم اکل لی اسجد لی بشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے خشک سیاہ کیچڑ والی بہت پرانی مٹی سے پیدا کیا ہے قال فخرج منها فانك رجيم کہا تو تو نکل جا اس میں سے یقینا تو دھتکارا گیا ہے مردود ہے ان علیہ کا لعنت یوم الدین اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک قالا اس نے کہا ربی فانذرنی الى یوم یبعثون اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے قالا فانک من المنذرین کہا تو پھر یقیناً تو مہلت دیے گیوں میں سے ہے الى یوم الوقت المعلوم معلوم وقت والے معلوم وقت کے دن تک قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ جو تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے تو میں ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین مگر ان میں سے جو تیرے خالص بندے ہیں قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّا مُسْتَقِيمٌ فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغابین یقینا جو میرے بندے ہیں تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ نہیں ہے مگر ان لوگوں سے جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے وان جہنم لموعدہم اجمعین اور یقینا جہنم ہی ان سب کے وعدے کی جگہ ہے لہا سب ابواب اس کے ساتھ دروازے ہیں لکل ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے ان المتقین فی جنات معیون یقیناً جو پرہیزگار ہیں وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے ادخلوها بسلام آمنین اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے ہم اس کو نکال دیں گے اور وہ تختوں پر بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں چھوئے گی اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے نب عبادی انی ان الغفور الرحیم میرے بندوں کو خبر دے دے کہ یقیناً میں ہی بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہوں وہ انا عذابی العذاب العلیم اور یقیناً میرا عذاب وہ بڑا دردناک عذاب ہے وہ نب ہم ابراہیم اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلامتی ہو تو وہ کہنے لگے یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم انہوں نے کہا ڈرنا یقینا ہم تجھے بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون اس نے کہا کیا تم مجھے اس کے باوجود خوشخبری دیتے ہو کہ مجھ کو بڑھاپا آن پہنچا ہے تو تم مجھے کس بات کی خوشخبری دیتے ہو قالو بشرنا کا بالحق فلا تقم من القانتین انہوں نے کہا ہم تجھ کو حق کی خوشخبری دیتے ہیں پس تو مایوس ہونے والوں نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جا قالا تو اس نے کہا وما ومن یقنتو من رحمت ربی ہی الا الظالون کہ گمراہوں کے سوا اپنی رب کی رحمت سے کون نہ امید ہوتا ہے یا صرف گمراہ اپنے رب کی رحمت سے نہ امید ہوتے ہیں قال فما خطبكم ايها المرسلون تو اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے اے بھیجے گیو بھیجے ہو قال انہوں نے کہا انا ارسلنا الى قوم مجرمین ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین مگر آل لوط کہ ہم ان کو سب کو نجات دینے والے ہیں الا امراته قدرنا انها لمن الغابرین مگر اس کی بیوی کہ ہم نے طے کر رکھا ہے کہ یقیناً وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے فلما جاء آل لوط المرسلون تو جب آل لوت کے پاس وہ بھیجے ہوئے پہنچے قال انکم قوم منکرون تو اس نے کہا تم اجنبی لوگ ہو قالو بل جئنا جئناک بما كانوا فیہ یمترون تو وہ کہنے لگے بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس کے بارے میں یہ شک کرتے تھے یعنی عذاب وہ عطینا کا بالحق و انا لصادقون اور ہم تیرے پاس حق لائے ہیں اور یقیناً ہم سچے ہیں فصری بھی اہلی کا بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون پس تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے چل ان کے پیچھے پیچھے جا اور تم میں سے کوئی ایک مڑ کر نہ دیکھے اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین اور ہم نے اس کی طرف اس بات کی وحی کی کہ یقیناً ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹی گئی ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون اور شہر والے خوشی خوشی آئے قالا اس نے کہا انھا اولاء ضیفی فلا تفضحون یقیناً یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے رسوا نہ کرو وتق اللہ اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو انہوں نے کہا اولم کیا ہم نے تجھے سارے جہانوں سے منع نہیں کیا بناتی ان کن تم اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے والے ہو لنور کا لہم لفی سکرتہم یعمہون تیری عمر کی قسم یقیناً وہ اپنی مدہوشی میں بھٹکے پھرتے تھے عقل کے اندھے تھے فرضت مشرقین تو روشنی ہوتے ہی انہیں چیخ نے پکڑ لیا فضا اللہ علی تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر دیا وہ ام پر نا من اجارت سجیل اور ہم نے ان پر کھنکر کے پتھروں کی بارش برسائی سجیل کہتے ہیں کہ اصل میں تھا سنگے گل فارسی سے یہ عربی میں داخل ہوا ہے یعنی مٹی کے پتھر ان نفی دال کل المتوسمین یقیناً اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے وہ ان لبی سبیل مقیم اور وہ آباد راستے پر ہے نفی دال کل آیت المنین یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے وہ ان اصحاب تلا والمین ایکا والے ظالم ہیں اصحاب العکا یہ ایک خاص بستی ہے جس کا نام لیا گیا ہے فنتقمنا منهم تو ہم نے ان سے انتقام لیا وہ لب امام مبین اور یقیناً وہ واضح راستے پر ہے اور اصحاب حجر نے رسولوں کو جٹلایا حجر والوں نے رسولوں کو جٹلایا وہ آتی نا ہم آیاتی و اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے وَقَانُ يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں سے مکان تراشتے تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو ان کو صبح ہوتے ہی چیخ نے پکڑ لیا فما اغنا عنہم ما كانوا يكسبون پھر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو صرف حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے پس تو اچھے طریقے سے درگزر کر ان ربک هو الخلاق العلیم یقیناً تیرا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور یقیناً ہم نے تجھ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے یعنی سورہ فاتحہ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ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 کما انزلنا علی المقتسمین جس طرح ہم نے نازل کیا قسمیں اٹھانے والوں پر یا تقسیم کرنے والوں پر اللہ جعل القرآن عیدین جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا فورب کر نس اجمعین تیرے رب کی قسم ہم ان سے ان سب سے ضرور سوال کریں گے اما کانو یا اس چیز کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے فسدا بیما تمر و عارض عن المشرقین پس تو پیروی کر اس چیز کی جس کا تو حکم دیا گیا ہے اور مشرقوں سے اعراض کر انا کفینا کل مستحزین یقیناً ہم کفایت کرنے والے ہیں تجھ کو مذاق کرنے والوں سے اللہ دین یا جلون اللہ الہ آخرا وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اور الہ بناتے ہیں فسو فیا پس ان قریب وہ جان لیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تیرا دل اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا وہ الیقین کا اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تیرے پاس یقین آ جائے یقین سے مراد موت یعنی کہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت